وقور سینین وهذا البلد الامین اللہ نے چار قسمیں کھائی ہے او عورتوں او خواتین او پہلو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت چہرے بنائے ہیں یہ جہنم میں چلیں گے تمہیں تکلیف ہوگی ان کی حفاظت کرو اللہ اللہ کیا کرو خلا سے توبہ کر لو ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا زبان کا اثر تھا پھر سید تھا پھر اللہ والا تھا فرماتے ہیں کی صورت ختم نہیں ہوئی تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا کہتے ہو فرمایا وضو کرو صاحب سب کو وضو کرایا نماز کی نیت کرائی جب وہ سجدے میں گئی سب سجدے میں گر گیا الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے قبول کرنا تیرا تاریخ ہے اٹھا کر دیکھو شاہ صاحب جب اٹھ کے جانے لگے ساری نپٹ گئی کہ اللہ والے کل ہم سب کے نکاح کر دے نکاح کیے جو دلی کے بازار میں گلاب کی روٹی کھایا کرتی تھی کل اسماعیل سعید کے ساتھ قافلے میں چلی جنگ میں چلی گھوڑوں کا اور آدمیوں کا دانا جلتے آتا پیس سے ان عورتوں کی ہتھیلیوں کے چمڑے اتر گئے آپ کو عمل کی توفیق خطا فرمائے واخر آواز الحمد للہ رب العالمین بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

ارحم امتی بی امتی ابو بکر و وہ اسدی امر اللہ عمر و آیا ان عثمان و علی صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على خد اللہ علی جلادیم صدر کریم و نام کل ماہدین اللہ محمد محمد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 آل ریکارڈنگ برائے طیب اسلامی ریکارڈنگ سنٹر مدنی جامع مسجد ملتان قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ یار سپارے کی چند آیات ہیں پروردگار عالم نے دین کی جڑ جو چیز تھی بنیاد اور اصول بنی دین کی وہ دو چیزوں سے عبارت ہے دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے دین کی بنیاد دین کی جڑ دین کی اثاث ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور دیکھ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنی بات تو بڑی آسان ہے سمجھ میں آ گئی خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا نہ جبریل کو تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا نہ ہم نے زیارت کی ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا کس لیے کہ نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے بادشاہوں نے نہیں وزیروں نے نہیں سفیروں نے نہیں امیروں نے نہیں دولت مندوں نے نہیں قانون دانوں نے نہیں ججوں نے نہیں بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا کوئی صحابیات میں سے کوئی صحاب کرام میں سے اب خود نہیں بنا اپنے نبی کے لیے معاون مددگار سار وفادار اچھے چل کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی حضور کے اقوال دیکھے اعمال دیکھے افعال دیکھے ان کو نقل کر دیا آج اس امت کو اسلام ملا صحابہ کرام کی وجہ سے کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کی واسطے سے پانچ وقتوں کی اذان ملی تحجد ملی اشراق ملی زکوٰۃ ملی رمضان کے روزے ملے نکاح ملا عید کی نماز ملی یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا اس کا کلمہ صحیح نہیں اس کا قرآن صحیح نہیں اس کا رمضان صحیح نہیں اس کا نکاح صحیح نہیں اس کی شادی صحیح نہیں اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنا وہ جانسار بھی تھے وہ وفادار بھی تھے وہ سچے عاشق بھی تھے ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے رہنے والا جت آدمی ہے جہاد کا باشندہ عربی ہے حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا سونے کی مندری پہن کر آ گیا آپ نے یوں سمجھ کر کہ آپ کا با زندہ ہے غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انگوٹھی پڑی ہے سونے کی جان کرنا صحابہ اکرام کافی سارے دیکھ رہے تھے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے بیٹی کو دے دینا بہن ناجائز ہے بیوی کو دے دینا بہن کو دے دینا گھر میں دے دینا عورتوں کے لیے سونا پہننا چاہیے ہے اٹھا لے بیچ کر پیسے بنا لے کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے آخر دو چار ماسے سے کی ہوگی کسی نہ کسی بدن کی بھی ہوگی اور غربت کا زمانہ ہے ضرورت کا زمانہ ہے تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا ہے سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں میری غلامی کس کام کی چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات ہے حالانکہ مسئلے کی بات تھی صاحب کرام نے مشورہ صحیح دیا بات صحیح بتا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو خرید سکتے ہو عورتوں کو پہنا سکتے ہو اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو پیسے بنا سکتے ہو کھانے پینے کا و سامان خرید سکتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا آپ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں یہی وجہ ہے جو لوگ آف ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا انہیں کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے شور نہیں مچاتے پھرتے ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتی ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا یہ تو نبی کا عشق ہے اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنو آگے سے نکل گیا کوئی صوفی آدمی تھا نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا میرے آگے سے کیوں گزرا مجھے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ جا کے پڑھ تو کہنے لگا نکلا تو نماز میری نہیں ہوئی کیوں نہیں میری نماز ہوئی آگے سے تو تو گزرا میرے سے میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے نماز میری نہیں ہوئی کہنے لگا ہاں ہاں ایک بندے کے اس میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے دیکھ لیا تیری کیسی نماز ہے کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا دوبارہ پڑ جاتی اسی کو کہتا کہ سر مگر عزم میں پختگی نہیں سردا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں سجدے کا مزہ سجدے کا لطف سجدے کا قیب سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیے کتنی لذت آئی کتنی حلاوت ملی کتنا مزہ آیا کس قدر لطف اندوز ہوئے مجنو کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے انگلی سے کچھ لکھتا ہے پھر لکھتا ہے پھر لکھتا ہے جنگل میں بیٹھا ہے کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے گپت نقصے نام بی رقم گفت نقطے نام لائنا میرا رقم خاطر خدرا تسلی میں دہم کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں دل کو تسلی دے دیتا ہوں عشق گویا ایسی چیز ہے اس کے نام لکھن جس سے عشق ہو جائے جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے یہ تمام سے تمام مداری کے اس صحاب نام نے سارے طے کرتی ایک اور صحابی حضور کے سامنے آتا ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور آ کر کے سلام کیا ہے آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں حرام ہے ناجائز ہے تیرے لیے آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا بس صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا میں میں مارا گیا میں ہلاک ہو گیا میری زندگی تلق ہو گئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا صاحب کرام سے پوچھنے لگا دوستو بتاؤ کیا گنا ہوا مجھ سے کیا جرم ہوا مجھ سے کیا خطا ہوئی مجھ سے مجھے پتا نہیں چلا کہ حضور مجھ سے ناراض کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام فرمانے لگے یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند نہیں سرخ رنگ کے کپڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں مرد کے لیے منع فرمایا گھر گیا کپڑے اتارے آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ بھی سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں غربت کا زمانہ ہے افلاس کا زمانہ ہے تندرستی کا زمانہ ہے مصیبت کا زمانہ ہے اسلام غریب لوگوں میں ہے غربت اسلام میں موجود ہے صحابہ کرام ایک ایک کپڑے میں اور تو اور چار نبی کی بیٹی کو کفن کی جگہ صرف ایک چادر ملی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے سید جلیل القدر صحابی کو ایک چادر ملی کپڑے کی فراوانی کا حال یہ ہے سید ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے شہنسائے سائے یہ کی دل کپڑوں میں وفات ہوئی دو جال کے سردار کی دل کپڑوں میں وفات ہوئی گیارہ پیول تھے دستی ہے غربت ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دھاگا نہ ہونے کی وجہ سے دھاگا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کرتے مبارک میں کئی جگہ ہم نے کاٹے چوبے ہوئے دیکھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہزادیاں ہیں نبی کی گھر والی ہیں بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں حضرت خبیب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک ایک سال میں موٹے کپڑے کا پورے سال میں ایک جوڑا رہتا تھا ہماری ماں کہتی ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو تھا کا بنا ہوا تھا آدھا سے بچھا دیا جاتا تھا آدر اوپر اوڑا جاتا تھا کپڑے کی تنگی تھی پریشانی تھی مگر عشق کا معاملہ یہ صحابی گھر گیا کپڑے اتارے بیٹی کو نہ دیے بہن کو نہ دیے گھر والی کو کپڑے نہ دیے یا تم کپڑے پہن لو تمہارے کام کی ہیں بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آگ جل رہی تھی جلا کر خواب کر دیے اور دوسرے کپڑے پہن کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا صحابی نے سلام کیا حضور نے جواب دیا حضور مسکرانے لگے کتنا ادب ہے صحابہ اکرام میں آج تو لوگ بولتے نہیں تھکتے ایک عالم کی خدمت میں ایک مفتی کے پاس ایک ولی کے پاس بیٹھ کر زبان بھی لوگوں کی رہتی صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا یا رسول اللہ کو کپڑے میں نے جلا دیا اب تو راضی ہو جاؤ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں آبادن پوچھا حضور کو پتا تھا یہ دیوانے ہیں یہ پروانے ہیں اور میں ان کپڑوں کا کیا کیا وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے میں نے تو وہ کپڑے آپ میں جلا دیے بات اگلی ہے سننے کی فرمایا غربت ہے دستی عورتوں کے مطلب کی تھے کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے وہ کپڑے ان کے لیے تو جائز تھے صحابی کہتا ہے او میرے آقا جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے منہ پھیر لیا ہو چہرہ الور پھیر لیا ہو جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے ہو رب گل جلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا میرے عشق کے خلاف ہے میرے سوز و گداخ کے خلاف ہے میرے کاف و ترور کے خلاف ہے میری غلامی کے خلاف ہے میں نے غلامی اختیار کر رکھی ہے جو آقا چاہے گا وہی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں کافلا چل رہا ہے راستے میں شام ہوئی نماز کا وقت قریب آیا بستی کے بچے بھی کافلے کو دیکھ کر آ گئے بستی کافروں کی ہے گاؤں کافروں کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا اذان پر نماز پڑھیں گے اذان دے صحابی اذان دینے لگا بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی ابو معذورہ ایک لڑکا ہے کئی لڑکے اور بھی ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں ابھی کافر ہے کافر کا بیٹا ہے مگر یوں شرارتنگ کھیل کود کے بیچ میں یہ بات بھی چلو آ گئی عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے جب صحابی نے کہا اللہ الہ الا اللہ ابو مہدورہ لڑکا تھا کہنے لگا سد اللہ الہ الا اللہ ادھر صحابی نے کہا ستور میں محمد رسول اللہ ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے نہ اس کی نیت میں اسلام ہے نہ ایمان ہے وہ اس نے تو ایک تماشا بنایا ہوا کھیل بنایا ہوا کبھی اذان سنی نہیں دیکھی نہیں وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے چنانچہ بچہ بھی کانوں میں انگلی دے کر شروع ہو گیا جب اذان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ صاحب نے اسے جا پکڑا اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا مگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں مجھے دوڑنے مجھے بھاگے ہوئے کو یہ جانے تو دیں گے نہیں مسافر ہے کوئی قافلہ ہے چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے صاحب اکرام پکڑ کر ابو محضورہ بچے کو لڑکے کو حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا لے آئے صحابی اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو کیا نقل کر رہا تھا اگر آج ہم اپنے بچوں کو اذان نماز کی تعلیم دے تربیت کریں کوشش کریں تو کچھ تو دل پہ بات اثر کرے گی اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناؤ گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی بڑھے گی نیکی نہیں پڑے گی قصور ہمارا ہے نسل کا نہیں اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں ہزاروں راستے نکال رکھے ان بڑوں بڑوں نے ساٹھ سال کی عمر ہوگی ستر سال کی عمر ہوگی آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں کبھی دماغ میں یہ بات بھول سے بھی نہیں ٹکرائی تیری تیاری ہے تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے سوچ تک نہیں یہ بات اسی کو مجذوب کہتا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا کا دل اس سے نہار ہوشیار غفلت ہوشیار کیا یہی ہے زندگانی کا چار یوں ہی کیا کرتے ہیں آدمی تو ابو محضورہ جو بعد میں صحابی بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا ذرا مجھے بھی سنا اب وہ خاموش ہے فرمایا بھائی دیکھ لے جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو تو نے کہہ ڈالا اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو تو کہتا نہیں ہمیں سنا دے اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا کہ کچھ وقت زور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے ہیں تو آہستہ کہنے لگا اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا بڑی چوٹ تھی کفر پر یہ اللہ کو بڑا مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بڑا مانتے نہیں اگر اللہ پاک جل جانو کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی پر پیپل بڑ سے مرادیں کیسی پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی پھر پیر فقیر سے مرادیں کیسی اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبار کل ملک اور لوگوں ملک میرا راج میرا برکتیں میرے پاس ہے ابو معذورا کہنے لگا اللہ اکبر اور ایک اور بات عرض کر دوں صحابی نے اس دن جو اذان شروع کی تھی جو ابو محضورا نے سنی ابھی دیتا ہوں اللہ سوا تھوڑا کوئی نہیں گواہی دیتا ہوں عرب کا بچہ تھا عربی کا بچہ تھا جانتا تھا اب ابو کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آہستہ آہستہ کہنے لگا حضور نے فرمایا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا اسی طرح سے کہ جیسے اس وقت کہہ رہا تھا اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی جھگڑا ہی یہ تھا اشد محمد رسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ذرا اونچی اونچی جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناؤ اور یوں لکھا علماء اسلام نے وہ اذان کےل میں دوہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالی کملی والے کا سر پہ رکھا ہوا تھا جب اذان کے کلمے پورے کہہ چکا اس زمانے کی اذان حضور کی سکھائی ہوئی اذان صحابہ کرام کی کی ہوئی اذان بلاب کی اذان ابو محضورہ کی اذان عبداللہ بن ام مختوم کی اذان سارے صحابہ کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور اب پندرہ بیس سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے نوز باللہ یا سور کے سامنے آدان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی آدان صحیح نہیں تھی دونوں باتیں نہیں ہو سکتی جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے تھے اس وقت تک تھا یہ اذان سے پہلے کا سلام اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کدھر جاتا ہے ابو محدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے جانے لگا لڑکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی اس کو پیسوں کی پکڑا دی اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں یہ تو ایک بچے کے ساتھ دن لگی تھی بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ ادان سیکھ جائیں ابھی ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں بچہ تھا اپنے گھر گیا امی جان امی جان ایک قافلہ آیا تھا ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے پھر میں نے نقل کر دی پھر ان کا ایک سردار تھا اس نے مجھے پکڑ پکڑوا کے اپنے پاس بٹھا لیا پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے اب اما کافرہ تھی مشرقہ تھی کہنے لگی بیٹا یہ لفظ ہمارے کہنے سے نہیں ہے اللہ اللہ ہم کیوں کہے ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا اللہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے تم نے کیوں کہا علماء کرام نے لکھا کتابوں میں موجود ہے وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کل میں آپ نے کہلوائے تھے میں نے کہے تھے اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں میری ماں کی میں نہیں مانتا میری ماں کا عقیدہ غلط ہے میرے باپ کا عقیدہ غلط غلط ہے میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے اور کالی کمنی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ بچہ تھا حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور فتح مکہ کے بعد اس کو مکے کا بیت اللہ کا موزن بنا دیا اس نے دی ہے یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ ابو محضورہ کی اذان کو میں سنانی تھی بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے ابو محضورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں اور جو بال ٹوٹ جاتا نکل جاتا تنگی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا اس کو سنبھال کے رکھتا کسی نے کہا وہ معذور آم کا اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے تو کٹوا دیا کر کٹانا جائز ہے نا کرے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے حضور نے کٹوائے ہیں صحابہ کرام نے کٹائے ہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں لیکن تمہیں کیا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوا کر زمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر چہن صاحب کا رات کا رحمت والا ہاتھ پھر پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کروائے ادان کے اس وقت میں میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آ گئے آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑا اللہ سے لے کر تمہیں دیا اور فرمایا او لوگوں یہ امانت میری تمہارے حوالے ہے قیامت میں یہ امانت تم سے واپس لے لوں گا یہ لوگ تمام چیزوں کی چھان بین کیا کرتے تھے تحقیق کیا کرتے تھے تفتیش کیا کرتے تھے معلومات کرتے تھے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خام گنا میں پھنس جائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے شریل القدر صحابی ہیں بہت اونچے درجے کے عالموں میں صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے اور حضور کے رشتے دار بھی ہیں چچا زاد بھائی ہیں حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں گویا چچا زاد بھائی ہوئے حضور کے رشتہ بھی ہے صحابی بھی ہے عالم عادم ہے کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم فلاں علاقے کے باشندے ہیں توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئی ہے بڑی قیمتی بات ہے خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی ہستی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں جنت میں جانا نہیں جنت تمہیں تلاش کر کے گی کچھ آدمی آئے اگر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ آدمی آئے کسی علاقے کے تھے اور کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں فاضل ہیں اللہ والے ہیں مفسر ہیں قرآن کے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے جان کرنا کہنے لگے ہم کتنے آدمی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں اس زمانے میں ریل موٹر ہوائی جہاز گاڑیاں مشینری پٹرول ڈیزل کہاں تھے یا پیدل تھا یا اونٹ گھوڑا تھا بس کہتے ہیں کہ ایک کافلا چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا کافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا انتقال کر گیا اب دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ کافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑا ہی پھرتے ہیں ملک بھی دوسرا تھا علاقہ بھی دوسرا تھا پھر اٹھا کر نہیں کہاں جائے مرے ہوئے تو کون اٹھائے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھوپی ہم نے اس آدمی کے لیے قبر کھودنی شروع کی قبر کھودی جو قافلے میں سے مر گیا تھا اور قافلہ بھی ہاتھیوں کا حج کو جا رہے تھے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھودی اور لہد ہم میں لگے تو اتنا بڑا کالا سانپ نکلا کہ پوری قبر اس نے گھیر رکھی بہت بڑا تھا ہم نے اس قبر کو وہی بند کر دیا اور دوسری جگہ کافی فاصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھو دی کوئی کہتا ہے جب کافی گہری خبر کھٹ چکی جب لہد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا خاص ہے اتنا بڑے پوری قبر کتنی لمبائی کا صاف ہے جیسے ہم خدا کی پنا پنا کر کے وہاں سے بھی بھاگ گئے پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھو دی اور جب لہد اکھاڑنے لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کالے رنگ کا بہت بڑی اچھا ہمیں وہاں بھی ملی اب ہم اس میت کا کیا کریں ایک جگہ قبر نکالی وہاں صاف دوسری جگہ قبر نکالی وہاں صاف تیسری جگہ قبر نکالی وہاں صاف اب ہم اس محیط کو کہاں اٹھا کر لے جائیں کیا کرے ہے مسلمان ہے ہمارا ساتھی آپ عالم ہیں نبی کے بچا کے بیٹے ہیں مفسر ہے عبداللہ بن عباس ہے دلیل القدر صحابی ہے آپ مسئلہ بتائیں اب ہم کیا کریں دریا میں پھینکے درخت پہ لٹکا دے گھر پہ اٹھائے گرے اب ہم اس کو لے کہاں جائیں حضرت عبداللہ جن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمانے لگے اس سانپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے یہ دنیا کا سانپ نہیں یہ آخرت کا سانپ ہے اس ادا سے تم اس کو ہر چیز نہیں بچا سکتے اس کالے سانپ سے تم اس کو نہیں بچا سکتے اگر سو جگہ قبر نکالو کہ یہ وہی ملے گا نہیں بتا سکتے تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکال سنا کے انہوں نے ویسے بھی گھبرائے ہوئے کہ بھائی یہ جب تک سانس آ رہے ہیں کسی کا ابا کسی کی امبا کسی کی بیگم کسی کا بیٹا کسی کا نقطے جگر کسی کا نورے نظر کسی کی بہن کسی کا بھائی اور جب جب نکل جائے تو کسی کا کسی پھر تو آخر خبر ہی تھی جلدی کراؤ آئی حضرات نے اس کو اونچی میں دفن کر دیا اور جب وہ مٹی جو ڈالتی تھی نا تیسری خبر کی پھر مٹی نکال دی تو وہ پھر بھی آگے ملا وہی دفن کر دیا اور حضرت عبداللہ جی رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گنا کرتا تھا کوئی خاص جرم کرتا تھا جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گنا کرو گے ہم یوں فرما دیں اور حضرت اللہ بن عباس نے یوں فرمایا سمجھ میں آ رہی ہے بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتے داروں سے خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا بتانا سنا کے جب وہ لوگ واپس گئے انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھائی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گنا کرتا تھا ایسا کہنے لگا بہت بڑا گنا کرتا تھا ایک بڑا جرم کرتا تھا اور وہ وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گنا نہیں سمجھتا وہ وہ گنا ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا وہ قصور ایسا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا وہ جرم ایسا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا وہ خطا ایسی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گناہ کرتا تھا گھر والوں نے بتلایا کلے کی تجارت کیا کرتا تھا آواز کی تجارت کیا کرتا تھا اس میں سے ایمامی کیا کرتا تھا من میں سے دو تین شیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوسا ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا ہم نہیں کرتے یہ چھت سے حج کر آرتیوں نے مزدوروں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو دڑا کرو اچھے باڑے چاول ملا کر دڑا کرو اچھی باڑی کڑک ملا کر کے دڑا کر دو کھان ملاؤ شکر ملاؤ گڑ ملا کر دڑا کرو یعنی ملاوٹ کا نام دڑا کرنا ہے منڈیوں میں چھ حج کر رکھے ساتھ میں کی تیاری ہے اور حاجی صاحب سارا دن گڑا کراتے ہیں اندازہ لگا کیا بالا تیرے حجدار کیا بالا تیری اسلامی چیزوں کا مگر غم کوئی نہیں فکر کوئی نہیں کنا کوئی نہیں سمجھتا کریانے والے بھی خوب ڈرا کرتے ہیں کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں پانی ملانے والے تو بالکل نہیں کرتے انشاءاللہ نیک لوگ ہیں بالکل نہیں کرتے یہ سڑکوں پہ جتنے نلکے لگے ہوئے ہیں نا ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہاں ہے ملاوٹ کرنا تم ڈاکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوٹ کھلا کرتے ہو ٹریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بے ایمانی کرتے ہو طرح طرح کے کاروبار کرنے والے افسائیز والوں کو انکم ٹیکس والوں کو رشوت دے کر کھلا کرتے ہو آؤ عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھو یہاں تو چھوٹ گئے تم نے جو حقوق العباد کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹو گے ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے حدیث میں نے نقل کی ہے سب نہیں ہے سنا کے گھر والوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا پھر ابن عباس کو خبر دی گئی کہ اس آدمی کا یہ گنا تھا اور ایک دن بازار سے محمد عربی سب جو صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تصویر لے جا رہے ہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے آج کل تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے گندم گندم کی کیا بات سبزی لے لو فروٹ لے لو پوری ٹوکری میں جو چار پانچ دانے اچھے ہوں گے وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں اور جب آپ کہیں گے نا کہ ایک کلو دے دو تو نیچے ہاتھ مارتا ہے وہ کہتا ہے یہ اوپر والے تھے نہیں نہیں نہیں یہ تو سارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہیں نا آگے سوال پیدا ہوتا ہے جی سارے کر رہے ہیں بڑا اہم سوال ہے آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھ سکتی ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات اٹھ سکتی ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں غلہ منڈی والے گلے میں کرتے ہیں سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں دوسرے کام کرنے والے اس میں کرتے ہیں اور آگے چلو مولوی مسلوں میں کرتے ہیں مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گڑبڑ نہ کریں تو مال نہیں بکتا تو مال بھی کیا کرے جب تک وہ گڑبڑ نہ کرے اس کا بھی کام نہیں چلتا تم قابو آتے ہو ایسے ہزاروں روپیہ شادی پہ خرچ کرتے ہو رشتے دار کھا گئے محلہ کھا گیا برادری کھا گئی عزیز و اقربا کھا گئے شام کو جب بالکل کھرچن صاف ہو گئی برتن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے بڑے نیا پھر پوچھتے ہیں کیوں گئی تھے یعنی جی یاد ہی نہیں رہے کل لوگوں کو اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے تو اور کیا کریں شادی میں تم اس مولوی کو بولتے ہو اور کسی کو تو نہ بلایا ایک ایک کو یاد کرتے ہو خالہ آئی کہ نہیں پھوپھی آئی کہ نہیں مامو آیا کہ نہیں چٹا آیا کہ نہیں اس لیے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ میں آپ کی لگام چڑی ہوئی ہوگی پہلے تھی آپ کی لگام ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوگی صحابہ کرام نے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جواب ان ساتھ فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے ہیں حسد کی بنا پر بغض کی بنا پر عداوت کی بنا پر غلط مسئلے بیان کیا کرتے تھے آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دلوی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں رب الجلال کی قسم جاؤ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو اس کے چلاوے سے جا کے پوچھو سکھوں کے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خنزیر کس نے اٹھائے تھے وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے ساتھ کھٹے کیے جس نے جہاد کیا جس نے جنگ کیا جو ڈوبروں سے ٹکرایا جو سکھوں سے ٹکرایا جو ہندوؤں سے ٹکرایا ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوئے تم سا اسماعیل شہید پہ تنقید کرتے ہو تم سا اسماعیل شہید کو کفر کا فتوا دیتے ہو ساری زندگی تم بھی تمہارے بڑے بھی ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو سکھوں سے ٹکرایا ہو ہندوؤں سے ٹکرایا ہو سے ٹکرایا ہو دوسروں سے ٹکرایا ہو کسی وقت بھی کافر سے لڑا ہو تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے یہ میرے کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے جاؤ ملکہ بٹوریا سے جا کے پوچھو لارڈ بن برٹن سے جا کر کے پوچھو انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا مولانا شیخ الہند کون تھے مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے مولانا محمد علی جوہر کون تھے مولانا شوکت علی جوہر کون تھے وہاں جا کر معلوم کرو شاہد یہی جس کا مدار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ چاروں طرف چار رنگ کا پدیلا کھڑا ہوا اور وہ پدیلا الگ الگ رنگ الگ الگ خوشبو جب ہوا ٹکراتی ہے خط پتھر کی شاہ کی قبر پہ بارش حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پتی ہوتا ہے جا کے پوچھ اور دلی کے تجھے کیا ہوا تھا تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شاہداد شاولی اللہ کا تو پوتا دلی کے رہنے والا تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا جواب ملے گا سلا فلح کی میں بقا کا راز مزمر ہے سلا فلاح اللہ کی میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی کودنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے ڈوگروں سے ہم ٹکرائے مراٹھوں سے ہم ٹکرائے ہندوؤں سے ہم ٹکرائے اور تم ہمیں الزام دیتے ہو ہاں ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کھیر کھانے میں حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ہار مانگتے قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ تمہارے مقدر میں ہے نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تم پچاس جگہ دعوت کھا سکتے ہو ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں گوڑے تو چڑھ کر ستلے میں جا کر نظرانے وصول کرنے والوں کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے اس لینے سے غرض ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ میں غرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا اللہ پاک نے فرما دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَلَنْقَارِ فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم و عن اور میرا ان کا سودا ہو گیا جان انہوں نے میرے حوالے کر دی اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی قرآن ہے قرآن اب ایک سوال اٹھاؤ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے ہمیں کیا ملا فرما اتباعوہم صحابہ کرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان اللہ کا میرا سب سے ہے وادہ لَهُمْ جَلَّاتٍ تَجْرِي میں نے تم سب کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے خالدین ابدا جو دے کر میں واپس کی نہیں لوں گا کالی کل بہت نہ معلوم گالیاں دینے میں کیا لطف آتا ہے کیا طبیعت صاف ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہیں گے میں عقیدے کی تردید کروں گا نظریے کی تردید کروں گا مجھے کیا ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کبھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کرتے سکھوں نے کبھی اپنے گرو کی برائی نہیں کی ہندوؤں نے کبھی اپنے پنڈتوں کی برائی نہیں کی سومناات کے مندر میں رہنے والے بدماش پنڈتوں کی ہندوؤں نے کبھی برائی نہیں تم صحابہ کرام کی برائی کرتے ہو تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے جہاد کیے ہزاروں میل کے سفر کیے میں پیچھے پیچھے ہو لیا حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف پورے بازار کی طرف رخ کیا مولانا عبد القیوم صاحب لکھتے ہیں ارواہ صلاحہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی چوک دلی میں اور آج جوڑ دیے خدا کے لیے شہیدوں کی عزت کو برباد نہ کرو کہاں چلے ہو مولانا عبد القیوم کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ برائی کے ارادے سے چلے جانتے تو تھے کہ چلے کسی کام سے ہیں مولانا عبد القیوم صاحب کہتے حضرت اگر کسی نے بازار سے گزرتے بھی دیکھ لیا بیڑا کرے تو جائے گا ناک کٹ جائے گی خدا کی قسم اس اللہ والے نے جو اس وقت جواب دیا ہے نا پرمایا مولانا میں نبی کی سنت کو آدھا کروں گا میں تبلیغ کروں گا میں ان عورتوں کو برائی سے منع کروں گا اگر کالی کملی والے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میری داڑھی پکڑ کر کچھ چاندنی چوک میں میرے سر سے جوتے مارے گا میں جوتے کھاؤں گا ان کا کئی اجلاس تھا دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے کنڈی کھٹکھٹائی کٹائیے کہ بچی آئی کیا بات ہے یہ فقیر ہے سدا سناتا ہے فقیر ہے سدا سنائے گا وہ نے دو چار نے اوپر سے جا کے لے کے آئی بلا لیا تھا صاحب کو اوپر ممتاز علماء کرام اور کابرین کی تقاریر کے گرا قدر کا مرکز پاک ریکارڈنگ پہلی منزل